بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو ستتر مشورہ اور شورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علیہ وصلی وسلم تسلیمہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے رفقا سے مشورہ فرمایا کریں وشاورہم فل الامر حضرات مفسرین نے اس حکم کے تین مقاصد لکھے ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کریں تاکہ مشورہ کی سنت مشورہ کا قانون اور مشورہ کا طریقہ امت میں امت مسلمہ میں جاری ہو جائے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے کرام سے مشورہ فرمایا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو ان کے دل خوش ہوں ان میں محبت کا احساس بڑھے ان کو آئندہ اپنے معاملات چلانے کا سلیقہ آ جائے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کریں تاکہ امت کو معلوم ہو کہ مشورہ میں برکت ہے مشورہ میں خیر ہے مشورہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں مشورہ کے حکم میں جو حکمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں چند کی طرف اوپر اشارہ آ گیا ایک گزارش ایک چھوٹا سا کام ہے مگر فائدہ کے لحاظ سے بڑا ہے جب بھی اذان ہو فوراً اپنا موبائل بند کر دیا کریں بند کرنے سے مراد اس کی آواز بند کرنا یا اسے خود سے دور کرنا نہیں مگر اسے آف کرنا ہے اس عمل سے آپ کو کیا کچھ ملے گا تین دن پوری پابندی سے عمل کر کے دیکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اب ان کی طرف سے آواز آ گئی تو تمام چھوٹے رابطے بند کسی کو ملک کے صدر وزیر اعظم کی کال آ جائے تو اس دوران وہ کسی چوکیدار چپڑاشی یا کلرک کی کال نہیں سنتا ہماتن متوجہ ہو کر وزیر اعظم سے بات کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز یہ کس کی کال ہے کون اپنی طرف بلا رہا ہے سوچیں سمجھیں اور بڑا خزانہ پالیں کتنا مزہ آتا ہے جب ہم حقیر کمزور لوگ اپنے عظیم رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں اذان کی آواز آئی تو فوراً موبائل اٹھایا اور بند کر دیا سبحان اللہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کچھ تو اچھا کیا کچھ تو عقل آئی بس اب نماز کی تیاری نماز کی فکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ موبائل کی صرف آواز بند نہ کریں اس سے دوسروں کو ایزا پہنچتی ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ گھنٹی تو جا رہی ہے تو پھر اٹھا کیوں نہیں رہے کوئی سمجھے گا کہ آپ ناراض ہیں کوئی سمجھے گا کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اس لیے اے اہل دل آپ اہل موبائل کو تڑپانا بند کریں ان کو آپ کا فون بند ملے گا تو کسی طرح صبر کر لیں گے لیکن اگر کھلا ملا اور آپ نے نہ اٹھایا تو ان پر طرح طرح کے دورے پڑ جائیں گے اذان کے بعد تو فون ضرور بند کر دینا چاہیے باقی اوقات میں بھی جب آپ کال وصول کرنے کی حالت میں نہ ہوں تو فون کو بند رکھا کریں ہاں اگر کسی کی دل آزاری کا خطرہ نہ ہو تو کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں مگر کھلا فون اپنی ریڈیائی لہروں سے آپ کی نیند اڑائے گا میدا خراب کرے گا دماغ کو تھکائے گا یا کچھ نہ کچھ برا ضرور کرے گا اتنا حساس اعلیٰ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا مشورہ اہل ایمان کی صفت ہے اہل محبت میں سے کسی نے پوچھا کہ استخارہ پر کتابچہ آ گیا اس میں مف... اس میں مشورہ کا تذکرہ نہیں ہے ان سے عرض کیا کہ جان بوجھ کر مشورہ کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ مشورہ کا موضوع زیادہ مفصل ہے اس موضوع کے کئی پہلو ہیں چنانچہ اگر مختصر لکھا جاتا تو کام نہ بنتا اور اگر مفصل لکھا جاتا تو استخارہ کی بات کیسے سمجھاتے مشورہ میں تفصیل ہے کہ کن امور میں کیا جائے کن امور میں نہیں کن سے کیا جائے اور کن سے نہ کیا جائے مشورہ پر عمل ضروری ہے یا نہیں مشورہ دینے والے کے لیے شریعت میں کیا احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ مشورہ کا قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری صورت مبارکہ کا نام اشورہ ہے مشورہ کے موضوع پر احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہے حضرات مفسرین کرام نے بھی مشورہ کے موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے اور کئی حضرات نے قرآن و حدیث سے مشورہ کے احکامات و واقعات کو الگ جمع کرنے کی مبارک کوشش فرمائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرمایا اور ایمان والوں کو اس ایمان والوں کی اس بات پر تعریف فرمائی کہ وہ اپنے معاملات میں مشورہ اپنے معاملات مشورہ سے طے کرتے ہیں وہ امرحم شعرا بین سورہ شعرا کی اس آیت پر غور فرمائیں تو مشورہ کا تذکرہ دو فرائض کے درمیان ہے اس سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد انفاق یعنی زکوٰۃ کا و اقام الصلاۃ و امرحم شعرا بین و مما رزق ذکنہ ہم یونفقون اس سے مشورہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح قرآن مجید نے بچے کے دودھ چھڑانے تک کے معاملے میں مشورے کی تاکید فرمائی ہے اور تو اور فرعون اور ملکہ صبا کی مجلس مشاورت اور مشورے تک کا ذکر فرمایا ہے کہ دین و دنیا کے سب معاملات میں مشورہ کامیابی کا راستہ ہے اس لیے فرمایا گیا ما خواب بنستخار و ما ندیم استشار یعنی استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا یہ جملہ حدیث ہے یا کسی کا قول اس بارے میں دونوں آرا موجود ہیں جبکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاستشارت عین الہدایہ وقد خاطر من استغنا برائی مشورہ عین ہدایت ہے یا رہنمائی کا چشمہ ہے اور وہ شخص خطرے میں ہوتا ہے جو اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے ایک ضروری گزارش روزانہ اپنے ایمان کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین کوئی ایک وقت مقرر کر لیں یا دو رکعت مقرر کر لیں اور اس کے آخری قادے میں تشہد درود شریف کے بعد اسی شکر کی ادائیگی کے لیے والہانہ پڑھتے جائیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین آج کل خبروں میں انڈیا کے ایک میلے کا تذکر آ رہا ہے یہ میلہ الہ آباد شہر میں ہوتا ہے اور اسے کم میلہ کہتے ہیں مشرقین وہاں جمع ہو کر کوئی غسل وغیرہ کرتے ہیں کل کی رپورٹ تھی کہ اس میلے میں اگھوری فرقے کے ہندو سادھو بھی شریک ہوتے ہیں ہندو معاشرے میں ان سادھوؤں کی بہت عزت کی جاتی ہے یہ اپنے جسم پر کپڑا نہیں پہنتے پیشاب پیتے ہیں اپنے جسم سے نکلنے والی غلازت یعنی خزائے حاجت کھاتے ہیں شمشان گھاٹ میں رہتے ہیں وہاں جو مردے جلائے جاتے ہیں ان کا گوشت یہ کھا جاتے ہیں اور مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں اور بھی اس طرح کے بہت سے غلیظ کام ان کے مذہب میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ ہمیں اسلام و ایمان کی نعمت عطا فرمائی جہاں پاکی ہے پاکیزگی ہے حیا ہے تقوا ہے اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو وہ کس قدر گر جاتا ہے اے اہل اسلام اہل ایمان دل کی گہرائی سے اس عظیم ترین نعمت کا شکر ادا کریں الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین چار نعمتیں اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا نمبر ایک جس کو شکر مل گیا وہ نعمتوں کے اضافے سے محروم نہیں ہوگا نمبر دو جس کو توبہ مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا نمبر تین جس کو استخارہ مل گیا وہ افضل اور بہتر سے محروم نہیں ہوتا نمبر چار جس کو مشورہ مل گیا وہ درست فیصلے سے محروم نہیں ہوتا مشورہ ملنے سے مراد مشورہ کی عادت اور مشورہ اپنانا مشورہ کے موضوع پر آج تفصیل سے لکھنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیادی باتوں کو ہی سمیٹنے کے لیے کم از کم دو مضامین کی ضرورت ہے آج صرف توجہ دلانی تھی کہ مشورہ کی سنت اور قانون کو سمجھیں اور اپنائیں بس اس میں یہ احتیاط ہے کہ ہر کسی سے مشورہ نہ کیا جائے اکثر لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں صرف اہل نصیحت اہل علم اہل تجربہ اور اہل مہارت سے مشورہ کیا جائے کون سا مشورہ کس سے کرنا ہے اس کا بھی مشورہ کی نوعیت کے مطابق انتخاب کیا جائے آج کل ایک بری عادت خود بخود مشورے دینے کی عام ہو گئی ہے اس عادت سے خود کو بچائیں ہر بات میں اور ہر کسی کو مشورہ نہ دیا کریں خصوصاً اپنے بڑوں کو بن مانگے مشورہ نہ دیں ہاں اگر وہ مشورہ مانگیں تو سوچ سمجھ کر ایک مشورہ دیں مشوروں کا بھنڈار نہ کھول دیں اسی طرح بعض افراد خود کوئی کام نہیں کرتے بلکہ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ وہ کام کرنے والے افراد اور اداروں کو اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں یہ بھی بری عادت ہے اور بے عمل لوگوں کا طریقہ ہے حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ استخارہ اور استشارہ یعنی مشورہ کرنا یہ دو طریقے ہمارے پاس موجود تھے ان سے مکمل رہنمائی مل جاتی تھی مگر آج امت کا شرازہ بری طرح بکھر گیا ہے جس کی وجہ سے استشارہ یعنی مشورہ کرنا آسان نہیں رہا کیونکہ ہر شخص کا اپنا رخ ہے اور ہر شخص ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور درست مشورہ نہیں دیتا اس لیے استخارہ کا طریقہ زیادہ محفوظ ہے اہل دل فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو سنت پر مکمل عمل کرنے کے لیے استخارہ اور استشارہ دونوں کو مضبوطی سے اپنانا چاہیے استخارہ تو محفوظ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جبکہ استشارہ کو خود محفوظ بنانا چاہیے کہ صرف مشورہ کے قابل لوگوں سے مشورہ کیا جائے ایک ضروری بات یہ ہے کہ جس آدمی سے مشورہ مانگا جائے وہ کبھی غلط مشورہ نہ دے معذرت کر لے یا درست مشورہ دے اگر اس نے غلط مشورہ دیا کوئی بات چھپائی یا کسی مغالطے میں ڈالا تو فرمایا گیا کہ وہ خائن ہے خیانت کے مرتکب کا گناہ آپ جانتے ہیں جو مسلمان کسی دینی ذمہ داری پر ہو اس کو بہرحال مشورے کو لازم پکڑنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی میں درست فیصلے کر سکے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی مشورہ دیں تو اسے اس پر عمل کے لیے مجبور نہ کریں اور اگر وہ عمل نہ کر سکے تو اس سے ناراض نہ ہوں یعنی اپنے مشورے کو حکم یا امر نہ بنائیں ایک گزارش اپنی آخرت اپنی قبر اپنی دنیا اپنا رزق اپنی صحت اپنا مزاج اور اپنے اخلاق کو بھرپور نفع پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روز صدقہ دیا جائے جہاں جی کوئی دن صدقہ سے خالی نہ ہو ہر دن کا صدقہ ہر دن ادا کر دیں یا کسی جگہ الگ رکھ الگ کر کے رکھ دیں صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ روپے ہوں یا کپڑے یا کھانا یا کوئی بھی ضرورت کی چیز اپنے سامان کا جائزہ لیں بہت سی چیزیں بس ویسے ہی پڑی ہوں گی ان کو آج ہی نکال کر صدقہ کریں گرم کپڑے ہوں یا گھر کی چادریں وغیرہ اکثر اپنے سامان کی تلاشی لیا کریں اور آخرت کے گھر کے لیے بیگ بھر بھر کر آگے بھیجا کریں صدقہ دراصل عبادت بھی ہے اور نعمت بھی شفا بھی ہے اور دوا بھی توفیق ملے تو صدقہ کے فضائل پڑھ لیں حیران رہ جائیں گے اس لیے بار بار پڑھتے رہیں فضول چیزیں جمع نہ کریں اگر ایک سواری سے کام چل رہا ہے تو دوسری سواری لے کر کھڑی نہ کریں شیطان اس کے ذریعے آپ کو شدید نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں صدقہ دیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دیں بیماری سے شفا کے لیے صدقہ دیں بس دیتے رہیں دیتے رہیں تب حقیقی دینے والا آپ کو ہر طرح سے مالا مال اور خوش فرما دے گا المعطی ہو اللہ جب بھی کوئی مال آئے کوئی رزق آئے اس میں سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالیں اور اپنی اس عادت کو ہمیشہ اپنائے رکھیں آج چند گزارشات اور بھی تھیں مگر مشورہ کا موضوع جڑ گیا تو بس یہی تین گزارشات اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر دیں نمبر ایک ہمیشہ اذان ہوتے ہی موبائل بند نمبر دو ایمان کا شکر روزانہ ادا کرنا ہے نمبر تین صدقہ روزانہ دینا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کے لیے ان اعمال کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائیں